قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں